اصل میں اس کا حکم تو وہی ہے جو دوسری نمازوں کا مگر بعض حضرات نے اس میں رعایت لکھی ایک فتح و نعیمیہ چھپا ہے نور مسجد سے انہوں نے کچھ جزیات لکھے ہیں کہ بھائی حرم شریف کا اس میں استثنا ہے لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اور دیگر بزرگوں نے کہا وہاں بھی نمازی کے سامنے سے گزرنا جو ہے وہ صحیح نہیں ٹھیک